الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحابه واجمعين ما بعد یہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ فرمایا ہے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے اسے اور اس کتاب کا آغاز کرنے کی پڑھنے کی سعادت آج ایک مرتبہ پھر مل رہی ہے اور اللہ تعالی کے فصل و کرم سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کتاب کو پڑھا اور آج سے ٹھیک تیس برس پہلے سردی ہی کے دن تھے دسمبر تھا اور پہلی مرتبہ اس کتاب کو اور اس کے ترجمے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور جتنے عالی مضامین اس کے ہیں ان کے سمجھنے کی صلاحیت اب بھی نہیں ہے اس وقت تو خیر کیا ہوتی لیکن اساتذہ نے جو کچھ اس کے متعلق کہا تھا جتنی مرتبہ بھی اسے پڑھا احساس یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا شاہکار اور ایسی زبردست چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے قلم سے نکلوائی جس کی آئندہ صدیوں میں بہت ضرورت تھی کتاب سے پہلے بلکہ ایک ذرا سی بات اس کے موضوع کے متعلق ہے کہ کتاب کیوں لکھی گئی ایک آدمی تفسیر لکھتا ہے اور اس کا موضوع قرآن کریم کی تفسیر ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ قرآن کی شراب بیان کرے گا ایک آدمی حدیث کی کسی کتاب کی شرح لکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہی کا ذکر اس کتاب میں آئے گا دنیاوی علوم میں بھی لے لیں کہ ایک کتاب کمپیوٹر کے موضوع پر ہے تو کوئی ڈاکٹر اسے نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس کا موضوع نہیں ہے جب اسے ضرورت پیش آئے گی تو پھر وہ کمپیوٹر کے لیے کتابوں سے رجوع کرے جو کمپیوٹر کے موضوع پر لکھی گئی ہیں حضرت نے اس کتاب کو بنیادی طور پر تحریر فرمایا ہے شریعت کے نظام میں جو حکمتیں ہیں اس پر چنانچہ پوری شریعت کو وہ اس کتاب میں لائے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس چیز میں کیا حکمت ہے شریعت کے اس کام میں کیا مصلحت ہے انسانی زندگی کیسے وجود پذیر ہوتی ہے انسانوں کے اعمال اس کائنات پر کیسے اثر ڈالتے ہیں اور پھر ان اثرات کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے جو فیصلے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں جس چیز پر زور دیا ہے یا جس چیز کو کھولا ہے وہ دین کے اثرار ہیں اور ابتدا ہی سے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی منہج اور طریقہ کیا ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے خود سے نہیں لکھی بلکہ غیبی طور پر انہیں اشارہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ شاہ صاحب اس موضوع پر کام کریں اور انہوں نے اپنے خواب بھی اس سلسلے میں لکھے اور ان میں سے وہ چیز بھی ہے جو یہاں تو نہیں ہے لیکن ہم بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کو ایک قلم عنایت فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک ہے اور شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے بارے میں بہت سی باتیں مختلف مواقع پر آتی رہیں گی بنیادی طور پر ایک چیز یہ کہ کس موضوع پر ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخر تک اس کتاب کی تصویر میں اس کتاب کو لکھنے میں مصروف رہے کاٹتے رہے چھانٹتے رہے اور عبارتوں میں کمی بیشی کرتے رہے یہ خیال صحیح نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی باقی کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو حوالہ ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجت اللہ میں یہ بات لکھی ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ اس کتاب کو پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے اور کراچی میں ایک نسخہ ہم نے دیکھا بنوری ٹاؤن میں گئے تھے اور وہاں کے اساتذہ کی وساطت سے اور وہ نسخہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود پڑھایا بھی اور اپنے ایک شاگرد کو اپنے قلم مبارک سے لکھ کے دیا ہے کہ یہ نسخہ اس پہ میں نے اس اپنے شاگرد عزیز کو پڑھایا ہے اور فلاں سن میں اس نے یہ کتاب مجھ سے پڑھی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اس کتاب کو لوگ ہمیشہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے مگر اس اونچے درجے کی چیز ہے کہ جس طرح ہر ایک علم میں ایک ہوتا ہے عمومی علم اور ایک ہوتی ہے اس علم کی ایسی کلاس جسے کلاسیکل کلاس کہتے ہیں بہت اعلیٰ درجے کا یہ ان علوم میں سے ہے جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اللہ تعالی نے کھولے اور ان کی زندگی کا نچوڑ جو چیزیں کہی جا سکتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے جو ان سے لکھوائی کے اس موضوع پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کن لوگوں نے کام کیا ہے یہ کام تو حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا احادیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی رسی اللہ عنہم ایسے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے قرآن کریم میں آیا کہ جس النا خان جوال اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق کہ ان کی اصلیت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوج اور جستجو کہ یہ چیز کیا ہے یہ شروع سے انسان کی طبیعت میں رہی ہے اور انسانی طبیعت کا اگر آپ کہیں تو پھر وہ تو بہت قدیم سے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ صلاح والسلام نے اللہ تعالی کا کلام بارہا سنا اور پھر وہ وقت آ گیا جب انہوں نے چاہا کہ وہ زیارت کریں تو یہ جستجوئی تو ہے طلب ہے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے ہیں قرآن کریم میں آئے ہیں پہاڑوں کے متعلق دوسری جگہ آیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں یس النا کا یہ چاند کا نظام کیا ہے تو یہ جستجو تھی کہ یہ کیا چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پہ جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بہت سے سوالات کے جوابات بھی تھے اور سیدھا سادہ ایک سوال جو تھا وہ بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوا ہوگا کہ ان آسمانوں سے اوپر کیا ہے تو ترمزی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی ایسی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہے اور دمبے ہیں دمبا جو جانور ہوتا ہے بتایا وہ ہیں اور اس دمبے کا کھر اور اس کا ٹکنا اس سے لے کے گھٹنے تک اتنا فاصلہ ہے کہ تم اتنے سو سال میں اس فاصلے کو گھوڑے پر طے کر سکتے یہ بتایا کہ وہاں پر سمندر ہیں اور ان سمندروں میں لہریں اٹھتی ہیں اور بہت سی روایات ایسی آئی ہیں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ایسی لہر اٹھتی ہے کہ اگر اللہ اس کو قابو نہ کرے تو اس پوری کائنات کو ایک لہر لپیٹ کر لے جائے تو یہ سب چیزیں انسانی جستجو کا حصہ ہیں تو اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے اور پھر جب دی پھر جب دین پھیلا ہے اور اربوں سے باہر نکلا ہے تو اس زمانے میں یہ فن تو تھا یعنی کتاب و سنت سے ثابت تو ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مختلف جو احکامات ہیں ان کے اثرار دریافت کرے کہ یہ حکم کیوں ہے کیا وجہ ہے اور ابتدائی زمانے میں یہ چیزیں تھیں حدیث کا اگر کثرت سے مطالعہ کریں تو کئی جگہ پر ان چیزوں کے اثرات ملتے ہیں اور اگر آپ اس کے بعد کا دور دیکھیں تو جب یہ دین عجم میں آیا ہے خاص طور سے جب ان ریاستوں نے دین قبول کیا جو آج روس نے آزاد کر دی ہیں سمرتن بخارا اور یہ سارے علاقے تو یہ اجمیوں کا خون اسلام کو ملا اور یہ اپنے نظام میں ایک خاص طرح سے جیتے تھے اور یہاں سے جو خون نیا اسلام کو ملا ہے اس میں یہ سوالات کا عنصر بہت زیادہ تھا فلسفہ اور منطق اور یہ علوم یہاں کی خصوصیات میں کہے جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں پھر پھیلی ہیں اور پھر اس موضوع پر لوگوں نے لکھنا شروع کیا اب ان چیزوں کو دیکھیں اگر تابعین اور تبا تابعین کے دور میں تو بہت سے آئمہ مجتہدین اس بات کو بیان کرتے ہیں ایک شخص نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا چوری میں تو انہوں نے کہا کاٹ دیا جائے گا تو اس نے کہا کہ کتنی چوری میں تو انہوں نے کہا اتنی پیسے کی چوری میں اس نے کہا ایک انگلی اگر کوئی کاٹ دے تو اس کی قیمت کتنی ہے امام مالک رحمت اللہ فرمایا دس درہم جدی ناز جو بھی فرمایا اسے کا دو ان کا اس کا دگنا تین گنا چار گنا تو اس نے کہا کہ چار انگلیاں اگر کاٹ دی جائیں تو چالیس درم ہوئے تو یہ قیمت ہو گئی کہ وہ ادا کرے اور چالیس کے مقابلے میں وہ دس درم کی کوئی چیز چوری کر لے تو پورا ہاتھ پٹ جاتا ہے ہاتھ کی کیا قیمت ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسے بتایا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہاتھ امانت دار تھا اس کی قیمت زیادہ تھی اور جب ہاتھ چوری کرنے لگا تو پھر اس کی قیمت ہٹ کے یہ رہ گئی کہ اتنی تھوڑی چوری پر بھی یہ کاٹا جا سکتا ہے تو یہ حکمت ہی تھی کہ اس نے کہا کہ انگلیاں کٹ جائیں تو اتنے کم پیسے اور اس سے بھی کم پیسے پر جب چوری ہو تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یہ کیوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان کی حنفی کو کہا تھے حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے باقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ ہبا کا واپس کرنا کیسا ہے ایک آدمی نے گفٹ کے طور پہ کسی کو کوئی چیز دی اور وہ کہتا ہے کہ اچھے سے واپس کرو اب تعلقات خراب ہو گئے کہتا ہے واپس کرو تو ان حضرات نے فتوے میں کہا کہ یہ ناپسندیدہ ہے تو لوگوں نے شور مچایا اور انہوں نے کہا حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کل یعود فی پہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے تو یہ تو حرام ہے کہ ناپاک ہے اس کو کھانا اور چاٹنا تو حرام ہے اور آپ اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے اچھا نہیں صاف کہیں حرام حدیث میں آ گیا یہ مزاج ہے ہم اصل موضوع سے ذرا سا ایک طرف ہو رہے ہیں یہ مزاج ہے بہت لوگوں کا حدیث میں یہ لفظ آ گئے ہیں لہذا اس سے تو ہٹنا ہی نہیں کوئی صورت نہیں بس یہ حدیث پڑھ لی حدیث کافی ہو گئی ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا فہم ہے اللہ نے عقل دی ہے کچھ اصول متعین ہیں ان کو سوچو اور پھر بات کرو ابھی کا واقعہ آپ سے کرتے ہیں ایک صاحب پہ نیا نیا یہ دورہ پڑا دورے کی طرح حجانی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بخاری شریف پلٹی تو انہوں نے کہا میں نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے یہ فتویٰ کیسے دے دیا حدیث میں تو یہ آیا تو ہم نے ایسا کیا کہ بھائی حدیث میں جو کچھ آیا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم کو ماننا فرض ہے ضروری ہے جی بالکل ان کا اگر کوئی نہ مانے صرف کیا کہنے لگے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حدیث میں جو گیا ہے بس اس پہ عمل نہیں کرے گا کافر ہو جائے گا حدیث تو ایسی ضروری چیز ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے کہا سوچ کے بات کرو ایک بات حدیث میں آئی ہے ایک آدمی کسی وجہ سے عمل نہیں کر... نہیں جی نہیں کوئی وجہ نہیں ہمارا تو ایمان حدیث پہ ہے بخاری شریف میں جو آ گیا آخری بات ہم نے اس سے پوچھا کہ بخاری سے بھی زیادہ اگر بڑی چیز مل جائے پھر کہنے لگے جی بس بات ہی نہیں کافی ہے آپ لوگ سب فتوے ہم کی حدیثوں کے خلاف میں نے کہا یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ نے جو وہی نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت بھی ہے جب آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کہا کہ ام لے کا زوجک اپنی بیوی کو پاس رکھو یعنی طلاق نہ دو اور پوری تاریخ اور حدیث آپ کو خود قرآن بتاتا ہے اللہ نے پاک کہا کہ فلما قضا زمینہ جب زید نے اسے طلاق دے دی تو زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق نہ دو اس کے باوجود انہیں طلاق دے دی تو اب کیا فتویٰ ہونا چاہیے سوچنے کی بات ہے نا تو سچ پٹا گئے ان کا سوچو تو انہیں تو فرمایا کہ طلاق نہ دو اور انہوں نے طلاق دے دی تو حکم نہیں مانا پھر کس درجے میں بات پہنچی اسی طرح کتا ہے کہہ کر کے چاٹ لے تو اب کیوں حنفی فکا کہتے ہیں یا کوئی بھی فقیر کہتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے اس کی علت اور وجہ یہ ہے اسرار کی بات حکمت کی بات جب پوچھی گئی اور منیفا رحمت اللہ سے تو انہوں نے کہا بھائی کتا جو کہہ کر کے چاٹ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کتے کے لیے نا تو کتے کے لیے اس کی کہ حرام ہے یا حلال ہے یا جائز ہے ناجائز ہے پہلے اس کا تو فیصلہ کرو یہ تو نہیں فرمایا کہ بھی انسان چاٹ لے کتا ہے کتا اپنی کہہ کر کے چاٹ رہا اب چپ فرمایا البتہ یہ چونکہ منظر دیکھنا یہ فیل ناپسندیدہ ہے برا لگتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے ہم آرام کے درجے کو نہیں کہتے کیونکہ تشویش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس فیل کی کراہت کو بیان کرنے کے لیے دی ہے کہ بری بات یہ تھوڑا ہی حرام آرام کرار یہ ہے مجتہد کا دماغ فقیر کا دماغ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کام کیا تو یہ ابتدائی دور تھا لوگ علتیں دریافت کرتے تھے کہ شریعت کے اس کام میں کیا فائدہ ہے اس کی ایک آسان مثال بلکہ سوال آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلتے ہیں بہت سے لوگوں کو اب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں زہر اور اثر کیوں آہستہ آواز میں پڑی جاتی ہیں مغربی شاعر پر جو کیونچی آواز میں پڑھتے ہیں یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کی حکمت جاننا چاہتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ایک کا بحث فرمائی پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے باقاعدہ لکھنا شروع کیا اور لکھنے میں بہت سے نام ہیں جو متقدمین کے ہیں اور انہوں نے شریعت کے اسرار و حکم پر بحث کی کہ شریعت نے یہ حکم کیوں بیان کیا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ان کی کتابیں بہت ہیں اس موضوع پر اور امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر وہ فلسفے کے آدمی تھے پھر ان کے بعد اسدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے بھی اس موضوع کو چھیڑا ہے لکھا ہے کچھ چیزوں کو اور الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ کی کتابیں وہ بہت اچھی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کام کے کرنے میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے جانا چاہیں تو اصول کی بات جو عشاعرہ اور معتریدیا میں اختلاف ہے ان دونوں فرقوں کا ذکر آگے بھی آئے گا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب علم کلام پہ بات کریں گے تو پھر وہ بتائیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ وہ اشعری ہیں اور حنفی ہمیشہ ماتریدی رہے ہیں اس کی تفصیل ہم نے وہاں بیان کی ہے جہاں عقائد پر بیان کیا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کیا چیز ہوتے ہیں ہنفی ہمیشہ ماتریدی رہے ہیں بالعموم شاہ اچھا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو شری لکھا ہے شاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں علم کلام کے امام سمجھے گئے ہیں اور ہیں بھی حقیقت عشاعرہ جو تھے وہ ابو الحسن اشری رحمۃ علیہ کے پیروکار ہیں اور ماتریدی جو ہیں وہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں امام الہدا کے نام سے عام طور پہ انہیں یاد کیا جاتا ان کے آپس کے جو نو دس بارہ اختلافات ہیں اگر بڑھا دیں تو تو پچاس سے بھی زیادہ ہو جائیں مگر اصولی طور پر دس بارہ ہی بنتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عشاعرہ سے پوچھا گیا اور ماتریدیا سے کہ اللہ کے کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے عشاعرہ نے کہا اللہ کے کام حکمت پر مبنی نہیں ہوتے جو اللہ چاہے اس کو کرے کوئی حکمت نہیں ہے بس ٹھیک ہے خدا مالک ہے جو چاہے اس کو کرے اور اس کے مقابلے میں ماتریدیا سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل اللہ کے کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے ہاں ہم اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتے تو ہماری عقل کا قصور ہے مگر ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے کام ایسے ہی ہوں کہ اللہ تعالی نے کسی کو کسی کام میں لگا دیا اور اس کی کوئی حکمت ہی نہیں حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ اس کی مثال بھی دی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ شریعت کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ کسی آدمی نے جن قابو کر لیا اور اس نے اس جن کو کہا کہ تو پہاڑ پر یا درخت پر اترتا رہ چڑھتا رہے اترتا رہ چڑھتا رہے تو وہ اس نے اسے اس چیز میں لگا دیا بغیر کسی حکمت کے شریعت ایسی نہیں ہے بلکہ اس میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مسلحت ہے ہاں دو چیزیں دیا نے کہیں انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں خود آتی ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور دوسرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو چاہے کہ حکمت کے بغیر کوئی کام کرے تو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تو اس لیے یہ مسئلہ تو وہاں سے اٹھا اور ہنسیوں کے اس مسلک کو اور ابو منصور ماتریدی امام الہدا رحمت اللہ علیہ کے اس مسلک کو ساری امت نے پھر قبول کیا خاص طور پہ جو علماء تھے بلخ کے خارزم کے یہ یہ خوراسان کے اور جتنے یہ حضرات تھے انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ لیا کیونکہ ان کے دماغ پر اقلیات کا غلبہ بھی تھا اور وہ ہر چیز لاجیکلی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس میں فائدہ کیا ہے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ایک ایک چیز پہ لوگوں نے پھر لکھنا شروع کیا پھر عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ اگرچہ شافی مسلک کے تھے اشری تھے لیکن انہوں نے لکھا ابن خلدون نے لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے وہ تو قید ہو گیا اور وہ جب آئے ہیں یہاں افریقہ سے اسپین سے ادھر کے علاقوں سے تو یہاں انہیں قید کر دیا گیا اور جو قید جس نے کیا تھا اگرچہ اس کی حرکت تو بہت بری تھی لیکن اللہ نے اس جیل کو اور ان کی قید کو پوری امت کے لیے ایک بہت اچھی چیز کا باعث بنا دیا اور وہ اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنی قید میں مقدمے جیسی عجیب الدین شان کتاب لکھی اور مقدمہ وہ کتاب ہے جو برسوں تک اب بھی اب بھی اہل علم سے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور لوگ مطالعہ اس کا کرتے ہیں فرانس نے نے اب بھی بعض بعض دیکھا کہ محققین بڑی اس کی تعریف کی اور مقدمہ ابن خلدون جو ہے واقعی اس قابل ہے کہ اسے پڑھا جائے اس کے بعد جو انحطاط کا دور شروع ہوا ہے دسویں گیارہویں صدی میں اور عمومی طور پر پورے عالم اسلام میں سیاسی غلبہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا ختم ہوا حکومتیں ختم ہونے لگی اور پرتگیزی فرانسیسی یہ لوگ غالب آنے لگے تو ان لوگوں نے فرانسیسیوں نے ایک کام دنیا میں یہ کیا کہ جہاں بھی غالب آئے ہیں وہاں انہوں نے بے دریز قتل عام کیا تو بڑے بڑے علماء انہوں نے قتل کر دیے اور مدارس کو بند کر دیا تو جبرن جب مدارس کو بند کیا گیا اور علماء کو شہید کر دیا گیا تو فرانس کی زد میں آیا لبنان جب فوجیں یہاں آ گئیں پھر شام مصر یہ سارے علاقے جب فرانسیسیوں کی زد میں آئے تو انہوں نے علماء کا قتل عام کر دیا مدرسے بند ہو گئے ختم ہو گئے اور اب تک مدارس وہاں نہیں کھل سکے نتیجہ یہ نکلا کہ جب علماء نہیں رہے ممبر نہیں رہا علماء کے پاس حکومت کی تعطیل میں چلا گیا تو حکومت چھپا چھپایا ایک بھیج دیتی ہے نوٹس جمعے کو کہ جمعے کا خطبہ یہ پڑھ دیں نہ حکومت کے خلاف بات ہو نہ کسی اور کے خلاف بات ہو اب تک مدارس کا وہ نہج قائم نہیں ہو فرانسیسیوں کے مقابلے میں یہ سیاسی صورتحال دوسری طرف جب برطانیہ اٹھا اور اب جو امریکہ اٹھا ہے تو انہوں نے اس پالیسی میں یہ نہیں کیا قتل عام کریں بلکہ انہوں نے عوامی اور جہاں جہاں گئے ہیں وہاں کے لوگوں کی کچھ نہ کچھ رعایت ضرور کی جمہوریت کی طرف کر دیا عوام کی رائے کی طرف کر دیا کچھ سیاستدانوں کو ساتھ ملا لیا یہ کر لیا ان دونوں میں فرانسیسیوں میں پھر برطانویوں میں اور اب زمانہ حال میں امریکیوں میں تینوں میں سیاسی طور پر یہ قدر مشترک رہی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی عالم اسلام میں عوامی طاقت کی بنیاد پر کوئی انقلاب نہ آئے اگر آئے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے کیونکہ اگر عوامی طاقت پر انقلاب آ جائے تو پھر عوام سے کون نپٹے اس کی بجائے دو کام کر لو یا تو وہاں کے سیاستدانوں کو لوگوں کو خرید لو بادشاہ کر دو بادشاہوں کو خرید لو اور یا پھر بادشاہوں کو نہیں خریدتے تو ڈکٹیٹرشپ قائم کر دو چند آدمیوں کو ڈیل کرنا آسان ہے عوام کے ساتھ کون نپٹے اور پھر اسی سلسلے میں جب ایران کا انقلاب آیا عوامی طاقت کے زور پہ تو اس زمانے میں جو چیزیں انقلاب ایران پہ لکھی گئیں خاص طور پہ امیرکنس نے جو لکھی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ تلخ تجربہ جو اس امت مسلمہ کی طرف سے ہمیں پیش آیا ہے ہم نے ایران پر محنت نہیں کی اور مولویوں کو آزادی دے دی حتیٰ کہ خمینی اٹھا اور اس کا انقلاب آ گیا ہے اور اس عوامی انقلاب کو رد کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ بات کشت اب تک سنائی دے رہی ہے کیونکہ اب معاملہ آ گیا ایران کی ایٹمی طاقت ہونے نہ ہونے کا تو اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں لیکن پتہ ہے کہ اگر کچھ کیا تو پوری ایران کی عوام اٹھ کھڑی ہوگی کیونکہ وہ حکومت کی پیک ہے اس سے آپ صورت حال میں پوری دنیا میں صرف یہ خطہ رہ گیا تھا پاکستان بر صغیر یہاں کے علماء کو اس پیمانے پر قتل انگریزوں نے کیا بھی نہیں جتنا کچھ کے یونان اور شام میں ہوا وہاں مدارس کی عمارتیں بند کر دی گئیں علماء کو قتل کر دیا گیا جو نکلا ایک ایک دن میں دس دس ہزار علماء کو انہوں نے اس اٹھارہویں انیسویں صدی کے آخر پہ اور بیسویں صدی کے شروع میں اتروا دی بلا دریب قتل عام ہو گیا خود آپ دیکھیں اگر اسی پیمانے کا قتل عام فرض کر لیجیے پاکستان میں ہو جائے یا جو کچھ بھی ہوا ہے عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کے خلاف احتجاج کو نہیں نکلے فرانسیسیوں نے اپنا کام کیا لیکن برطانیہ نے ہندوستان میں اس وسیع پیمانے پہ کام کیا بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اٹھارہ سو ستاون میں جو کچھ ہوا پھر انیس سو بیس میں شیخ الند اللہ کی تحریک میں اور تحریک خلافت میں جو کچھ ہوا تو ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ سیاسی حالات تھے یہ مسلمانوں کا زوال تھا سیاست پہ بحث بھی نہیں کرنی لیکن ایک نقشہ تصویر اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ ان حالات میں اب تصنیف و تعلیم کا کام کہاں ہوتا اب اتنے بڑے دماغ جو شریعت کی ایک ایک چیز کو لکھتے دیکھتے ثابت کرتے ان حکم پر بحث کرتے دسویں صدی کے بعد لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب عالم اسلام میں کوئی اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوگی کیونکہ سیاسی انتشار میں اور ہندوستان میں مغلوں کا انتشار تھا آخری آدمی جو امت مسلمہ کی آبرو اس ان دیار میں تھا اس کا انتقال سترہ سو سات میں ہوا اور وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ آ رہے تھے اور اورنگزیب کے بعد اٹھارہ سو سات انیس سو سات بیس سو سات تین سو سال گزر گئے ان تین سو سالوں میں اورنگزیب جیسا تو درکنار اس کا آدھا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا کیونکہ یہ چیزیں بنیادی طور پہ ایک طرف سے نہیں ہوتی اور انگریز جیسے دس ہزار بھی پیدا ہو جاتے عوام اگر ماننے کو تیار نہ ہو تو کیا کر لے گا اس لیے جمہوری نظام اور یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ دوسری طرف سے بھی لوگ ماننے کو تیار ہو نا لیڈر تو جب لیڈر بنتا ہے جب عوام مانے جب عوام مانے ہی نا تو پھر تو اس کی پارٹی ایسی ہو گئی جیسے تانگے کی سواریاں ہوتی کہتے ہیں نا تانگے کی سواریاں جتنی اس کی پارٹی ہے تو عوام ہی نہیں مانتے اس لیے کہ عوامی سطح پر وہ شعور نہیں رہا تو لوگ تصور میں یہ لا چکے تھے کہ اب کچھ نہیں ہوتا بس اللہ اللہ کرو اور اطمینان سے بیٹھو اور خدا کو یاد کرو <clears throat> اللہ کی شان ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی پر جو کتاب لکھی سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شاہکار کاش کے مکمل ہو جاتا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کتاب لکھی حیات شبلی کے نام سے اور وہ پڑھنے کے قابل خاص طور پہ اس کا مقدمہ جو سید صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی کتاب کو دو جلدوں میں لکھیں یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ جان بوجھ کے بیان کر رہے ہیں اس اس لیے کہ کتاب کے حل کرنے میں کام آئیں گے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کتاب کن حالات میں اللہ نے کیسا انعام ہندوستان پہ کیا تو سید صاحب احمد اللہ نے دو جلدوں میں لکھنا تھا ایک جلد اپنے استاد کے ذاتی احوال ان کی زندگی کیسے گزری بہن بھائی تھے والدین تھے خاندان تھا کہاں پڑھا کیا کیا اس پہ اور دوسرا انہوں نے اپنے استاد کے افطار پر بحث کرنی تھی کہ شبلی نوانی نے دیا کیا اس امت کو اور کیا چیز ہندوستان میں انہوں نے نئی پیدا کر دی تھی لیکن پہلی جلد بھی ان کے لیے لکھتی دشوار ہو صفحات کے صفحات ہیں جو اب بھی محفوظ ہیں لوگوں کے پاس کہ سید صاحب رحمت اللہ نے استاد پہ لکھا دو صفحے چار صفحے اور اس کے بعد سے تر ہیں سارے صفحات اور وہ روتے رہے بیٹھ کے اور بڑی مشکل سے انہوں نے شاید یہ ایک ہزار کے قریب نو سو کے قریب صفحات لکھے ہیں بس وہ پھر چھپ گئے اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ دوسری جلد وہ لکھیں گے لیکن جو محبت اور تعلق خاطر تھا انہیں اپنے استاد سے وہ دوسری جلد ان کی تعلیمات پر نہیں لکھ سکے پہلی جلد میں بھی انہوں نے جو چیز لکھی ہے وہ بالکل حقیقت کی عکاسی کرتی ہے انہوں نے کہا لوگ بھول چکے تھے کہ راضی اور ابن خلدون اور الدین بن عبد السلام اور فلاں فلاں کے بعد اب کوئی ہستی بھی ایسی پیدا ہوگی جو شریعت کے اثرار و حکم پر بحث کی کرے گی اللہ کہا اللہ اللہ کی قدرت کو دیکھیے اور نرنگی زمانہ کہ اب دلی میں ایک شخص پیدا ہوا اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو تذکرہ کیا ہے اور جد اللہ کی ایک جگہ تعریف کی ہے انہوں نے کہا تصور میں نہیں آ سکتا تھا یہ امت کے اس زوال کے دور میں اتنا بڑا آدمی آئی جس کی روشنی کے سامنے پچھلوں کے کارنامے ماند پڑ گئے یہ بالکل حقیقت ہے آپ کبھی فلسفے کو اور اس موضوع کو پڑھیں کہ شریعت نے کس چیز میں کیا حکمت بیان کی ہے تو ابن خلدون راضی اور یہ سب لوگ جتنے پچھلے گزرے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بچے نظر آتے ہیں گھٹنے ٹیک کے ادب سے بیٹھے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امام ہیں آخر پر آئے لیکن پچھلوں سے بڑھ گئے بالکل اس میں مبالغہ نہیں ہے ہمارے حضرت کہتے تھے محابول ندوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے بارہ سو سال کی تاریخ میں ایسی کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی جیسی حجت اللہ نے باغ لکھی ہے اور پھر فرماتے تھے اگر کسی نے لکھی ہوگی تو اب تک سامنے نہیں آئی ہمیں علم نہیں ہے اور حقیقت میں جب عزت اللہ کی آدمی پڑھے تو پھر بن الدین السلام اور امام راضی کو خاص طور پہ پڑھنا بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اصل بات تو وہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے بیان کی اسی وجہ سے بڑے محتاط معترتی نے جن میں ہمارے حضرت محبول جی ندوی رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو ان کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے امت میں ان میں سے ایک یہ کتاب عزت اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تو کتاب کے متعلق کچھ باتیں تھیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کتاب ایسے ہی نہیں ہے اسی لیے اساتذہ اسے پڑھتے پڑھاتے رہے جہاں تک مصنف کا تعلق ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فاروقین نسل تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ بہت سی چیزیں چھپ گئی ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسل متصل نہیں ہے بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں لیکن کتابوں میں عام طور پہ یہی ملے گا کہ شاہ ولی اللہ محدود رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نصب اور حضرت مجدد الفسانی سے ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نصب ایک جگہ پر پہنچ کے مل جاتا حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ایسے تھے کہ کئی جگہ ان کے مکتوبات میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے سنی بے اختیار رگ فاروقی اندر حرکت میں آئے میری فاروقیت کی رگ پڑک اٹھی ٹھیک ہے ایک جگہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب نہیں ہے حضرت مجد رحمت اللہ علیہ کا قلم وہ اتنی اتنی شدت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ مخدومہ فقیر اجتماع انتصال ان سخنان اصل تابنیز میرے مخدوم فقیر کو ان باتوں کے سننے کی ہمت ہی نہیں پڑتی بے اختیار کے فاروقی اندر حرکت میں آئے بے اختیار میری فاروقیت کی رد کھڑک اٹھتی ہے وہ فرصت تعویل و توجہ نمی دیہات اور کوئی جس نے بھی کہا ہے الزام تو یہ لگا ہے اتنے عربی رحمت اللہ علیہ اور حضرت کہتے ہیں کہ کوئی بھی جس نے بھی یہ لکھا ہے اس کے اس جملے کی کیا حقیقت ہے کیا اس کی تفصیل ہے کیا اس کی توجہ ہے اس کا مطلب کیا تھا مجھے فرصت نہیں دیتی فاروقیت کہ میں اتنا غور کر سکوں اللہ نے خود اپنے آپ کو عالم الغیب کہا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ہمیں ابن عربی کی کوئی ضرورت نہیں ہے محمد عربی درکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کہتے ہیں کہ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کر دیں فتوحات مکیہ جو حضرت نے لکھی ہے مدینہ منورہ کی فتوحات نے اس سے ہمیں بالکل بے نیاز کر دیا ان قدر نہیں اس کے معذور معذور دار اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان صوفیوں کو معذور سمجھیں وہ ملامت نہ بھی سنیں اور ہم انہیں شرمندہ نہ کریں اور پھر حضرت نے جو کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی نسرت کے معاملے میں فاروقیت ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد جو تھے یہ سب سے پہلے آ کر ٹھہرے ہیں روہتک ہندوستان میں جگہ ہے اور یہ لوگ روہتکی ہیں سارے اصل میں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے شیخ وجیح الدین بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا تھا بہت اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور روکت میں قضاء کا منصب ان کے پاس تھا شہر کے مختصر تھے لیکن بڑی نرمی سے اصلاح کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں ایک مرتبہ ایک کیفیت ان پر تاری ہوئی اور نماز کے دوران پھر نماز کے بعد ایسے لگتا تھا جس سے ان کی روح نکل گئی بہت دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام مجھے دکھایا کہ شہید کے کتنے بلند رتبے ہیں تو میں اس عالم میں چلا گیا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شہید مجھے بھی بنا دے اس درجہ دے شہادت کا تو یہ پھر نکلے انہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ تمہاری شہادت ہے تم چلے جاؤ پھر وہ اس سے آگے چلے گئے پھر بتایا گیا کہ مقام تو تم پیچھے چھوڑ آئے پھر وہاں گئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات لکھے ہیں ان کے واقعات بیان کیے ہیں اور پھر اس جگہ پر پہنچے جہاں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کی شہادت ہو گئی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دوسری طرف جو تھی ننہال ان کا وہ بھی بہت بڑے لوگ تھے اور شیخ محمد تھے پھلت کے ایک قصبہ ہندوستان میں اور وہاں اب تک شاہ اللہ رحمت اللہ کی چیزیں موجود ہیں جو انہوں نے فزیکلی چیزیں استعمال کی ہیں بہت سی چیزیں حضرت کی وہاں پہ موجود ہیں شیخ محمد پھلتی تھے وہاں سے ان لوگوں کا آپس میں رشتہ جڑا اور اس سے پھر آگے ان کی نسل چلی ہے شیخ محمد رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بھی اپنے وقت کے اولیاء کرام میں تھے حضرت نے لکھا ہے کہ میرے جو میرے جو نانا تھے ان کا حال یہ تھا کہ وفات تک بارہ ہزار مرتبہ اس نے ذات روزانہ کیا کرتے تھے اور سفر ہو گھر پہ ہوں بیمار ہو صحت مند ہو دو پارے روز تلاوت کرتے تھے نہیں چھوڑتے تھے اور ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے اور جب باری آئی ان کی انہوں نے اپنے وفات کی تو انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بلایا تو ظاہر ہے ان کی بیٹیوں میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی نانا جو ہوئے تو انہوں نے پھر اپنی چیزیں تقسیم کی اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے فائدہ پہنچا پھر اسی طرح ان کے ننہال میں اور بڑے بڑے لوگ گزرے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد تھے اسی لیے شاہ ولی اللہ بن شاہ عبد الرحیم کہا جاتا ہے شاہ دو طرح ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا ایک ہے نام کے آخر پر شاہ کا آنا یہ لفظ جب نام کے آخر پر آتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سید ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کامران شاہ مسلم نام ہے تو وہ سید ہوتا ہے شاہ آخر پہ آ جاتا ہے اور جب وہ سید نہ ہو لیکن آدمی بڑا ہو یعنی وہ فاروقی ہو صدیقی ہو بڑے ان خاندانوں سے تعلق رکھتا ہو تو اس میں شاہ جو ہے وہ نام کے آغاز میں آ جاتا ہے مثلا مشہور سیاسی لیڈر تھے وہاں شاہ احمد نورانی تو تھے صدیقی اصل میں ان کا خاندان اب بھی ہے یہ لوگ صدیقی ہیں لیکن شاہ جو آغاز میں آتا ہے وہ ان کی عظمت کے لیے کہ یہ ان کا نصب ہے تو وہ رضی اللہ جا کے ملتا ہے بہشتی زیور کے آپ پرانے نسخے دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا اشاہ اشرف علی تھانوی یہ جو اشیا پہلے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تھانوی رحمت اللہ علیہ چونکہ فاروقی تھے نصر کے اعتبار سے تو ان کا خاندان خلفاء اربا میں سے کہیں جا کر ملتا ہے تو وہ پھر پہلے شاہ لکھ دیتے ہیں اسی طرح عثمانی کبھی کبھی اپنے آپ کو شاہ لکھتے ہیں البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نصب سے ہے یہ اپنے آپ کو شاہ لکھتے ہیں لیکن نام کے آخر تو شاہ الرحیم اس لیے کہتے تھے کہ یہ لوگ فاروقی تھے شاہ الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لکھا ہے انہوں نے اپنی والدہ کا لکھا ہے شاہ الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے جو نانا تھے ان کا انہوں نے بڑے عجیب و غریب واقعات بیان کیے اولیاء یہ اعتبار میں سے تھے اپنے زمانے کے اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جب اپنی چیزیں تقسیم کی تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بیٹیوں کو جائیداد کچھ نہ کچھ چیزیں دیں اور یہ شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ تھی انہیں بلایا اور اپنی اس بیٹی کو اپنا شجرہ نصب دیا سندیں دی اور وظائف سکھائے اور تاکہ کرو تو سب نے کہا کہ اس کے لیے جہیز کی فکر ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا جہیز کا اللہ مالک ہے وہ ہو جائے گا مگر اس کی نسل میں کوئی ایسی بات ہے اور یہ اسے نفع دے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ کو نفع پہنچا اسی طرح شاہ ولی اللہ محبت دلوی رحمۃ اللہ کی جو حقیقی نانی تھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا یہ جو حضرت کے نانا سے حقیقی شیخ محمد کلتی انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا تھا انہوں نے ولی اللہ رحمۃ اللہ کی والدہ کو اپنی بیٹی کو بہت چیزیں سکھائیں تو لوگوں نے کہا کہ اب اپنی بیٹی کو کیا دے کے جا رہے ہیں وفات سے پہلے تو انہوں نے کہا مجھے بتایا کیا ہے کہ میری اس بیٹی کے اولاد میں ایک بہت بڑا آدمی ہے اور میں نے اس میں دیکھی ہے تو میں اپنی بیٹی کو جو کچھ دے رہا ہوں سب کچھ نے اپنے نوازنے کے لیے دیا یہ ساری چیزیں بتاتی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ کے متعلق یہاں کوئی نہ کوئی چیز پوچھا اپنے رحمت اللہ حافظ سیلوی رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں وہ لے گئے اور جا کر ان لوگوں نے جب عورتیں تھیں نا تو جب وہ جنم لیا انہوں نے تو انہیں جا کر مسجد کے محراب میں چھوڑا کچھ دیر کے لیے لٹا دیا کہ اللہ یہ تیرے حوالے ہے اس کی زندگی چاہیے شاہ العزیز صاحب رحمۃ اللہ خیر بڑے آدمی تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل آخری دور خاندان بڑا تھا انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب پر کتاب لکھی ہے بوارق الولایا کے نام سے اور اپنے والد کے حالات بیان کیے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقیقی معنی میں اللہ نے ان میں بڑی چیزیں جمع کر دی تھی وہ اتنے بڑے فقیر تھے کہ یہ جو فتح عالمگیری لکھا گیا ہے اور انگریب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ انہیں اس میں شامل کریں وہ نہیں آئے اپنے تقوا کی وجہ سے اور حکومت سے دور رہنے کی وجہ سے وہ نہیں آئے وغیرہ اللہ نے علم بہت انہیں دیا تھا اور پھر انہوں نے حضرت نے جو اپنے والد سے کتاب لکھی ہے بوارک البلایا انفاس العارفین کے نام سے بھی مل جاتی ہے اس میں انہوں نے ان کی کرامتیں بھی بیان کی ہیں اولیاء کرام میں سے تھے بہت کم لوگوں نے اپنے والد کے حالات لکھے ہیں تقی الدین سبکی نے طبقات شافیہ ایک کتاب لکھی ہے اپنے والد تاج الدین کے حالات انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں اسی طرح یہ فرنگی محل میں مولانا عبد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے بھی اپنے والد مولانا الحلیم فرنگی محلی کے حالات بیان کی حسرت العالم بے وفات مرجع العالم کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے خیر عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ اللہ کرنے والے بزرگ تھے جب عمر زیادہ ہوئی ان کی تو انہیں کسی نے کہا کہ جو تم اللہ کا نام لیتے ہو باقاعدہ کہیں پر جاؤ اور اللہ کا نام سیکھو ان پچھلی پندرہ صدیوں میں پہلی دو دو ایک صدیاں نکال دیں آپ تابعین تبا تابعین کا دور بھی نکال دیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی تھی باقی گیارہ سو سال میں جتنے لوگ تصوف کے نافذ ہیں جتنی تنقید کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا بتاؤ ان بارہ سو سالوں میں جس نے خدا کے دین کے لیے کوئی کام کیا ہے اور بنیادی طور پر اس نے جا کر کہیں خانقاہوں میں زندگی نہیں گزاری اللہ اللہ نے کیا کہیں سے بیٹھ نہیں ہوا ایک آدمی نکال کے پہلے ذکر کرتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق بھی ہمیں کئی شواہد ایسے ملے کہ یہ شخص بھی بنیادی طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز تھی اور کتابیں آ جائیں گی شیخ کی کتابیں تو بھی چھپ رہی ہیں ابھی پچھلے سال سعودیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی ایسی کتابیں چھاپی ہیں جو اب تک پتہ ہی نہیں تھا اب کل کو ایسی کتاب آئے گی تو ہمیں معلوم ہے پھر جھگڑا اٹھے گا کہ نہیں یہ شیخ کی کتاب نہیں ہے پھر محققین ثابت کریں گے کہ شیخی کی کتاب ہے تو بہرحال کوئی ایک آدمی ان بارہ سو سالوں میں بتاؤ گئی جس سے خدا کی دین کے لیے کام کیا ہے اور بنیادی طور پر اس کا تعلق ذکر بی اللہ اللہ کرنا کہیں نہیں تھا ولی اللہ رحمۃ اللہ جیسی بڑی ہستی ہے بیت تھے اپنے والد سے ان کے والد کہاں سے بیت تھے ان کے والد جو تھے وہ گئے تھے بیت ہونے کے لیے خواجہ عبید اللہ ان کے پاس خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے عبید اللہ ان کے پاس تو انہوں نے نصیحت کی اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے والد حضرت الفسانی اللہ علیہ کے خلفہ میں سے کسی بڑے خلیفہ کے خلیفہ کو دیکھو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلفا میں سے بہت بڑی ہستیاں دو ہی تھیں ایک خواجہ معصوم صاحب تھے ان کے ساتھ زیادہ ہیں اور ایک تھے خواجہ آدم بن نوری یہ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ ہیں الم اللہ یہ تھے جنہوں نے رائے بریلی میں ایک جگہ اپنا مسکن بنا لیا جنگل میں رہنے لگے یہ شاہ علم اللہ رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے کی نسل میں آگے چل کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا ایک سلسلہ خواجہ اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ علم اللہ صاحب تک پہنچتا ہے خواجہ اعظم بن نوری اتنے کبھی نسبت بزرگ تھے کہ شاہ جہان زمانے کے بادشاہ شاہ جہان بادشاہ کے زمانے میں لاہور آئے اور بغیر مبالغہ تو خیر بہت بڑی بات ہے اس کو چھوڑ دیں لکھا ہے کہ چھ لاکھ سے زیادہ افراد ساتھ چل رہے تھے لاہور شہر گویا اجڑ گیا اور ساری مخلوق شاہ شاہم بن نوری رحمت اللہ کے ساتھ چل پڑی شاہ جہان بادشاہ نے دیکھا تو اس نے اپنے وزیر اعظم ساز اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ درویش ایک آیا ہے تو اس کا اس نے کہا کہ یہ تو حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو اس نے کہا میں کچھ کرتا ہوں تو سعد اللہ بڑے قابل آدمی تھے بڑے ذہین تھے ان کی ایک الگ تاریخ ہے وہ آئے خواجہ بنوری رحمۃ اللہ کے سامنے چابیاں رکھتی اور کچھ اور چیزیں تو اس نے فرمایا یہ کیا ہے تو اس نے کہا حضرت حکومت میں بس اب یہی رہ گیا ہے باقی خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں تاج رہ گیا وہ بھی آپ لے لیں تو اس نے فرمایا کیوں شاہ جہان کا کیا ان کا انہوں نے آپ کی چیز دیکھی ہے انہیں تشویش ہے فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں ان کا جی آپ فرم چلے جائیں حضرت خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے وہی انتقال ہو گیا خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا پھر ادھر دوسرے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اورنگزیب نے خط لکھا ہے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری روحانی تربیت کے لیے تشریف لائیے اور مجھے کچھ بتائیے حضرت نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا ہے حضرت مجد رحمۃ اللہ کے پوتے ہوئے نا انہیں بھیجا ہے کہ جاؤ اور بادشاہ کی تربیت کرو اور انہوں نے اپنے خط میں حضرت کو لکھا ہے کہ الحمد للہ اورنگ بادشاہ سلامت جو ہیں اب وہ سلوک اور تصوف کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں یوں مراقبات ہوتے ہیں اور میں ان کی نگرانی کرتا ہوں اپنے والد گرامی قدر خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ آج کو لکھا ہے تو یہ جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے والد تھے جب یہ گئے خواجہ اللہ رحمت اللہ کے بیٹے کے پاس خواجہ رحد اللہ رحمت اللہ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو تم بیت اس جگہ سے کرو جہاں تمہارے شہر کہیں قریب ہو تاکہ تربیت ہو سکے یہ بڑی بات ہے کہ لوگ تربیت کے معاملے میں دو چیزوں میں ٹھوکر کھاتے ہیں بیت بھی ہوتے ہیں تعلق بھی ہوتا ہے لیکن دو مقامات بڑے مشکل ہوتے ہیں اور کوئی کہتا نہیں ایک تو جہاں شیخ کے مرید بہت زیادہ ہو جائیں وہاں تربیت بڑی دشوار ہوتی دس ہزار مرید ہو گئے پچاس ہزار ہو گئے لاکھ ہو گئے ہمارے مشائق میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان سے پانچ پانچ ہزار آدمی بیک وقت بیت ہو گئے لیکن ہوتا کیا ہے اب تربیت کے لیے براہ راست جو شیخ سے تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہتا اس لیے جو بڑے اور عقل مند لوگ تھے وہ اپنے خلفاء کے حوالے کر دیتے تھے کہتے تھے اچھا سو آدمی ضائع ہو گیا وہ کہتے تھے تم فلاں سے تعلق رکھو تم فلاں سے رکھو فلاں سے رکھو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ بیت ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ایک یہ مشکل مقام ہے کہ لوگ مشائق کی شہرت کی وجہ سے جا کے بیت ہو جاتے ہیں اور تربیت کا کچھ معاملہ نہیں کر سکتے براہ راست جیسے تعلق تو درکنار دیکھنے تک کی کبھی کبھی نوبت نہیں آتی اتنی زیادہ اور دوسرا مشکل معاملہ اس وقت پیش آ جاتا ہے جب لوگ یہ سمجھے ہیں ہمارے زمانے میں کہ کسی آدمی کی تربیت جماعت سے ہو سکتی نہیں ہوتی فرد کی فرد سے تربیت ہوتی ہے جماعت سے تربیت نہیں ہوتی جماعت کتنی صالح کتنی اچھی کیوں نہ ہو اس میں شبہ نہیں ہے لیکن کون اس جماعت میں ایسا ہوگا جو پکڑ کر بٹھا کے سمجھائے دو تھپڑ مارے کہ غصے میں کیا حرکت کی ہے شیخ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ تو پکڑ لیتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ خط لکھو یہ چیز بتاؤ مجھے یہ کیوں کیا تم نے یہ کیسے ہو گیا شاباش بھی دیتا ہے کہ بہت اچھا کیا ہے حوصلہ بھی بڑھاتا ہے اور بھٹی سے بھی نکالتا ہے وہ اپنے اپنے وقت پہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ایک ایک فرد کی ایسے تربیت کر سکے تو لوگ اس میں آ کے اپنے نصب کو بھول جاتے ہیں نصب العین سے مطلب یہ کہ تزکیہ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں مقامات بڑے مشکل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ عبد الرحیم اور وہاں بیٹھو جو تمہارے شہر سے ہی قریب ہو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ جب آئے ہیں تو ان کے قرب و جوار میں وہاں دلی میں رہتے تھے وہ تھے وہ تھے سید عبداللہ اور وہ خلیفہ تھے خواجہ بنوری رحمۃ اللہ یہ سید عبداللہ سے بیٹھ ہو گئے پھر سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اجازت دی خلافت بھی دی تو خواجہ اعظم بنوری ان کا سلسلہ جو بنا تصور میں وہ یہ کہ شاہ عبد الرحیم اور پھر سید عبداللہ اور پھر خواجہ اعظم بنوری اور پھر حضرت مجد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ یہ چار سلسلے بن گئے ان کے یعنی چار واسطے ان کے بن گئے اور پھر انہوں نے بڑی ترقی کی بہت ترقی کی سید عبداللہ ایک دن جب انہوں نے اجازت دی انہیں تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں اجازت تو دے دی مگر تمہارا میرا تعلق بہت شروع سے ہے تو شاہ اللہ کے والد شاہ الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کیسے تو انہوں نے کہا میں ایک متوہار تمہاری گلی سے گزر رہا تھا تو تم بچوں میں کھیل رہے تھے تو سعادت نیکی تقوا کا نور اس وقت بھی تمہارے چہرے پہ تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی میں نے کہا اللہ اس شخص کو اپنے اس بچے کو اپنے دوستوں میں شامل کر دے تو فرماتے پھر جس دن تم بیٹھ ہونے آئے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس طرح تم ایک دن گلی میں کھیلتے دیکھا تھا اور تمہیں دعا دی عجیب و غریب چیزیں یہ چیزیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی اپنے والد کے متعلق کہ میرے والد ایسے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم تربیت ابتدائی طور پہ والد نے کی یہاں تک کہ جب یہ سترہ برس کے ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو والد کا انتقال ہو گیا چودہ برس کے تھے ان کے والد نے انہیں بلایا اور اس وقت کافی کتابیں پڑھ چکے تھے اور فرمایا کہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے کہا میں نے والد سے کہا کہ میری عمر تو بھی چودہ برس ہے تو انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر اب تمہاری شادی نہ ہوئی تو کئی برس تک نہیں ہو سکے گی اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا میں چپ ہو گیا پھر میری شادی کر دی لیکن شادی کے بعد مسلسل خاندانی طور پہ جو اموات ہوتی رہی چھ مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا سال بعد اس کا انتقال ہو گیا فلاں چل بسا فلاں چل بسا تو بہت دیر میں جا کر یہ سلسلہ رکا تو مجھے خیال ہوا کہ اگر اس وقت والد صاحب شادی نہ کر دیتے تو پھر یہ مدتوں نہیں ہو سکتی تھی خیر پھر سترہ برس کی عمر میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت بھی دی خلافت دی اور بار بار وفات کا مرض تو ایسا تھا گویا جو کچھ شخص رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا صحیح معنی میں کہنا چاہیے انڈیل دیا انہوں نے اپنے بیٹے سے ہاتھ پکڑ لیا شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وفات اسی حال میں ہوئی کہ میرا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا اور محبت سے پھیرتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ یدو کا یدی اس میرے بیٹے کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے اس کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے پھر ان کا انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد سفر اختیار کیا ہے حرمین شریفین کا جب وہ بیس بائیس برس کے تھے اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا ہے یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے اقلیات کی عقل کی باتیں اور اقلیات کا غلبہ جب ہو جاتا ہے تو یہ لوگ نقطہ چینی کرتے ہیں تصوف پہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اپنے باپ کو ہم کہہ نہیں رہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیس بائیس برس کی عمر میں جب پہنچے نا رمین شریفین بین گئے تھے وہ حدیث پڑھنے کے لیے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ وہاں جا کر جو کچھ انہیں ملا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلقات رہے نام سے شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے وہ پڑھ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیز پیش آئی یہ چیز پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا میں نے ان سے یہ کہا میں نے یہ درخواست پیش کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہندوستان چلے جاؤ تم سے وہاں کام کیا جائے گا پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں میں لیٹا ہوا تھا مجھے یہ الہام کیا گیا روح مبارکہ کو میں نے دیکھا میرے سامنے اس طرح آ گئی خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبا و کے ذکر میں کہتے ہیں یہ اس لیے کہ جو لوگ فتوے دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی عزت کہاں کہاں جا کر پڑتی ہے انہوں نے کہا میرے فلاں جد امجد جو تھے وہ فلاں بزرگ وہ کہتے تھے میں روزہ مبارک پہ بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا حضور اقضر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا ہے پھر جسم مبارک پھر روح مبارک آ گئی اور وہ بے نے ہی ایسے باہر تشریف لے آئے اپنے روزہ مبارک سے کہ میں نے عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے باتیں کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو گزرے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ابھی فتوا جب دینا ہو تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی زد میں کون کون آتا ہے اس لیے بعض صوفیہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ عالم بیداری میں ملاقات ہوئی یہ ہے صحیح کچھ نہ کچھ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ادراک میں نہ آئے اور اس مقام تک کسی کی رسائی نہ ہو مگر ایسے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارب اربعین اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی چالیس مرتبہ کی گفتگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا جو چیزیں ہیں اس میں انہوں نے لکھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث وہاں پڑھی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دل لگا کر پڑھی اور اس دل لگانے کا جو مسئلہ ہے دلیل ہے وہ یہ کہ شیخ ابو طاہر نے جب انہیں حدیث کی اجازت دی تو انہوں نے اپنے اس شاگرد کی سند میں لکھا شاہ صاحب رحمت اللہ سوال بہت کرتے تھے کہ حضرت یہ حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تو شیخ ابو طاہر نے جب حدیث پڑھا کر اجازت دی تو انہوں نے لکھا کہ یہ لڑکا مجھ سے ہندوستان سے پڑھنے آیا ہے لیکن حقیقت میں اس نے مجھ سے الفاظ پڑھے اور حدیث میں کیا مفہوم ہے اس کی روح کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہتے ہیں وہ میں نے اس سے پڑھا اتنے بڑے الفاظ ان کے استاد نے سند میں انہیں لکھ کے دیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریفین کے قیام میں بڑی دلچسپ چیزیں بھی لکھی ہیں انہوں نے کہا مسجد میں مسجد نبوی میں امام صاحب نے تبت ابھی پڑھ دی مغرب کی نماز میں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں لوگوں نے امام صاحب کو گھیر لیا کہ کیوں ایسی صورت پڑی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا ذکر ہے شاہ رحمت اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ لوگ عام خائی ایسی بات کرتے ہیں لیکن انہیں ایسے سوچنا چاہیے تھا ایسے سوچنا چاہیے تھا ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمر میں بھی اللہ نے دماغ میں بڑی وسرت رکھی تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جب ہندوستان آئے ہیں تو وہ یہاں آئے ہیں مگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بیٹھ کے باقاعدہ طور پر وہ کام کرتے اور اولاد ہو چکی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اولاد جو تھی وہ مختلف سنین میں اللہ نے انہیں چار بیٹے دیے عبد العزیز صاحب ایک شاہ عبد القاطف صاحب دو شارخ الدین صاحب تین اور چوتھے عبد الغنی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ مگر یہ چوتھے بیٹے ان کے مشہور نہیں ہوئے عبد الغنی صاحب رحمت اللہ اتنا لوگ نہیں جانتے لیکن جو اس بیٹے کا بیٹا تھا نا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس اس نے نے سب کے نمبر کاٹ دی دادا کے بعد مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے دادا تھے اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ابقات اگر کوئی آدمی سمجھ لے ہمارا نہیں خیال کہ اس پورے ملک میں مطلب اگر فرض کر لو پانچ سات کروڑ بھی پڑھنے والے ہیں فرض کر لو تو اوقات کو سو آدمی بھی سمجھ سکے کوئی نہیں جانتا اوقات میں وہ علم ہے کہ یہ پوتا جو ہے محمد اسلائی شہید رحمت اللہ علیہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ دادا یا ٹکر کا ہے یا پھر چچا حضرت حضرت شاہ لذیذ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اگر پڑھانے بیٹھ جاتے اور جہاد میں نہ آتے وہ بالا کوٹ اور رحمت اللہ پڑھانے بیٹھ جاتے لوگ بھول جاتے صاحب کو علم رکھتے تھے کہ ہم بڑے سوچ سمجھ کے لفظ کہہ رہے ہیں اتنا گہرا علم ہے اتنا گہرا علم ہے کہ ابقات اب وہ پڑھنے والے نہیں رہے لوگ وغیرہ نہ ہے ایک چھوٹی سی کتاب یعنی دو سو تین سو سکے کیا اتنی بڑی کتاب ہے مگر قلم ہے وہ ابن عربی سے جا کے ملتا ہے اور ایسے ایسے اسرار اور حقائق کا بیان کرتے ہیں کہ آدمی مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا علم اس شخص کو دیا تھا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چار بیٹے شاہ الغنی صاحب مشہور نہیں ہوئے لیکن جو پوتا اللہ نے دیا وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے گویا نمبر کاٹ کے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر دلی جب آئے ہیں تو یہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی تو کسی نے محمد شاہ رنگیلا سے جا کے کہا محمد شاہ رنگیلا کی داستانیں بڑی مشہور ہیں نا بہت زیادہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا سوچتے ہیں کبھی کہ اس نے ایک یہ نیکی ایسی کی ہے کہ شاید اللہ کے یہاں اس کی ایک نیکی سارے گناہوں کے مقابلے میں پلڑا اس کا بھاری ہو جائے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن اسے بتایا گیا کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے ایک لڑکا آیا ہے جوان اور جگہ نہیں تو اس نے یہ سارا ہی پورا یعنی کھلا میدان اللہ رحمت اللہ کو بلایا سنا دیکھا جانچا کہ ہاں واقعی پڑھے لکھے ہیں ساری جگہ دے دی اس نے کہا رکھیں آپ اور بیٹھو اور پڑھو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ عنہ کے والد پہلے بھی یہاں پڑھاتے تھے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سلسلہ تھا لیکن اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدرسہ بنا لیا اور انہوں نے مدرسہ بنا کے کمال کی کام یہ کیے کہ انہوں نے صرف ہر فن میں ایک شاگرد تیار کر دی پڑھایا حدیث کو مطلب پڑھایا جب انہیں احساس ہو گیا کہ حدیث کو یہ اچھی طرح پڑھا سکتا ہے میرا شاگرد تو بس پھر نہیں پڑھایا انہوں نے کہا تم ہی پڑھایا کرو جو آتا تھا کہتے تھے حدیث اس سے جا کے پڑھو تفسیر کو پڑھایا دو چار سال جب اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی ایسا آ گیا جس کام کو سنبھال لے ان کا تم سنبھالو ادب کو پڑھایا فلسفے کو پڑھایا فقہ کو پڑھایا تصوف میں بیعت فرماتے تھے باقاعدہ یہ سب چیزیں ہو گئیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اپنا وقت جو تھا عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صبح آتے تھے اور گیارہ بارہ بجے تک وہ دوپہر تک بیٹھتے تھے اور اس دوران ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی کھجنی بھی کرتے ہیں پہلو بھی بدلتے ہیں مسلسل لکھتے رہتے تھے بس تصنیف و تعلیم اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں ابھی پوری چھپی نہیں ان کی کتابیں سو کے قریب قریب ہیں اور شاید بیس تیس چھپی ہوں گی ابھی بھی پچھلے دنوں ایک کتاب چھپی دو تین سال پہلے تو وہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اچھا حضرت نے یہ خود لکھی تھی اور وہ دیکھی ایک کتاب حضرت کی جو ہے حزب البار کی شرح وہ ہمارے پاس کلمی نسخہ ہے وہ اب تک نہیں چھپا اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو کتب خانوں میں محفوظ ہیں تو شاہ وزی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران اس کتاب کو لکھا ہے اللہ کو اور اس کی تصدیق میں انہوں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس حجت اللہ حجت اللہ کو لکھیں آتی رہیں گی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور باتیں بھی چند سطریں اس کی پڑھتے ہیں حضرت اس کتاب کو شروع کیا ہے خطبے سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور خطبے سے اس لیے شروع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ جو بات اشیا فرمائی ہے ایک چیز یہ فرمائی کہ جو بھی بڑا کام کوئی آدمی زندگی میں کرتا ہے اگر اس نے اس کے آغاز میں اللہ کا نام نہیں لیا تو اسے اس کام سے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں ادارے کی بنیاد رکھتا ہے مکان کی بنیاد رکھتا ہے شادی کرتا ہے چیزیں جو اہم کام ہے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا نام دو ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ دیتے ہیں زبان سے پڑھ لیتے ہیں اور ایک جگہ آیا ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اللہ کی حمد نہیں تھی دو تیسری جگہ آیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا اسے اس کام سے وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے تو اس لیے مصنفین عام طور پر ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں یہ زبان سے پڑھ لیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری آپ دیکھیں انہوں نے کوئی خطبہ اس میں نہیں لکھا تو بہترین یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے پڑھ لیا ہوگا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم دیکھیں تو انہوں نے پورا خطبہ لکھا ہے تاکہ اللہ کا نام اس کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے کے مطابق اپنی کتاب کو شروع کیا ہے اور بسم اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ فطر العنام تمام تعریفیں اس رات کے لیے فطر العنام جس نے کیا کیا فطرہ پیدا کیا خلق اور فطر میں فرق ہے فرا کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی اور پہلی بار وہ کام ہوا عبداللہ اتنے رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن میں آیا نا فاطر السماوات آسمانوں کو پیدا کرنے والا فرماتے تھے مجھے خطرہ کا ترجمہ بھول گیا عرب سے عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کا علم کو کون چیلنج کرتا ہے فرماتے ذہن سے اتر گیا تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ فطرہ کے معنی کیا ہے تو دو آدمی جگڑتے ہوئے آ گئے تو مجھ سے کہنے لگے آپ فیصلہ کریں میں نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے اس کہا جی کنواں میرا ہے زمین میری ہے تو دوسرے نے کہا کہ انا قطر تو کنویں کو پہلی مرتبہ میں نے کھودا تو عبداللہ ابن پاس پاس اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا چلو مجھے تو یہ لفظ اس کے معنی تو پتا چلے مقدمہ بعد میں دیکھتے ہیں انا فخر تو میں نے پہلی بات اسے کھودا اللہ نے کہا نا فاطر والا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا یہ ترجمہ زیادہ مناسب نہیں یہ کہنا چاہیے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا کہ مثال ہی کھول فاطر اس کو کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا فطر الانام اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے ساری کی ساری تعریفیں اور پہلی مرتبہ یعنی انسانوں سے پہلے اس طرح کی کوئی مخلوق تھی نہیں جنوں سے پہلے خود جنوں جیسی مخلوق نہیں تھی اللہ ملت الاسلام ول اور اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ان سب کو اسلام کی ملت پر اسلام کے مذہب پر ول احتجا راستے کو ڈھونڈنا ہدایت کو ڈھونڈنا تو گویا انہوں نے اس پہلے فکرے میں یہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ہیں یہ اصل میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کل بولد الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے ابا باہ یحبدان یہ ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں اور جب مجوسی بنا لیتے ہیں عیسائی بنا لیتے ہیں بگرنا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے یعنی وہ فطرت کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے شاہ صاحب اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو دو چیزوں پر پیدا کیا ایک اسلام کی فطرت کہ اس میں شرک نہیں تھا دوسرے ان میں جستجو تھی ہدایت کی راہ پانے کی صحیح راہ پر چلنے کی اور پھر اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا ہے اس ملت اس قوم میں جو حنیفیہ ہے اب ملت کے انہوں نے بیان کیا یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے پوری کتاب میں کمال کی عربی لکھتے ہیں بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے نا جب عربی لکھتا ہے تو عرب پڑھتے ہیں ہٹا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی کوئی عربی ٹھوکر کھاتا ہے ضرور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مستثنا ان کی اولاد اس سے مستثنا ہے ایسا زبردست اور کمال کا علم ہے عربیت کا لغت کا کہ اب بھی عرب سے پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں ہم دمش گئے تو وہاں یونیورسٹی میں کچھ پروفیسر تھے شام گئے وہاں تو پوچھا ہندوستان میں عربی تو انہوں نے کہا یا تو معاب الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم لکھا کہ ان کی عربی تھی اور میں نے کہا پچھلوں میں سے انہوں نے کہا شاہ ولی ہم نے کہا شاہ رفی الدین صاحب کو نہیں پڑھا ان کا نہیں شاہ رفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے کمال کی عربی لکھی ہے ایسی عربی لکھی ہے کہ پوری سینا نے ایک قصیدہ لکھا پوری سینا کے قصیدے کا رد ہمیں نہیں معلوم کسی نے کیا ہو تبدیل ہوتی ہیں اس مسئلے کو چھیڑا تھا ابن سینا اور ابن سینا جو کفر کا فتویٰ ہے وہ اس قصیدے کی وجہ سے بھی ابن سینا کا رد ہم نے یہی دیکھا شارف الدین صاحب رحمۃ اللہ کیا ہے عربی میں وہ بھی ہے عربی میں وہ بھی ہم نے دونوں ہی عربی کے کے متعلق حضرت سے پوچھا تھا ہم نے کہا حضرت عربیت کس کی اچھی ہے حضرت فرمایا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ کی عربیت سے زیادہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہی ہے یہ ایک لفظ لاتے ہیں پھر اسی کے مقابلے کا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں مسلسل لاتے جاتے ہیں تعریف کو بڑھاتے بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اس ملت میں پیدا کیا ہے حنیفیہ جو یکسو ہیں ایک طرف کو ہیں حنیفیہ کا لفظ اس میں ممتاز ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا نا کان صلی اللہ حنیفہ ابراہیم علیہ السلام ماں کانا یہودی یہودی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے وہ لاکن کانا حنیف و مسلمہ وہ سب سے ایک طرف ہو گیا تھا یکسو ہو گیا تھا اور وہ مسلمان تھا سیدھی سادی بات ہے یہودی تھا نہ عیسائی تھا وہ مسلمان تھا یہی چیز <coughs> دوسری جگہ بھی آتی ہے کہ یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے ہاں امام ونیفا رحمت اللہ علیہ ان کے جو بعض لوگوں نے لکھا ہے نا ان کی بیٹی تھی انیفا اس کے نام سے ان کی کنیت ہو گئی سب جھوٹ ہے امام ونیفا رحمت اللہ کی کنیت بھی اسی لیے ابو منیفا تھی کہ وہ یکسو ہو گئے تھے بالکل الگ ہو گئے تھے تو فرمایا کہ ایسی شریعت اللہ نے دی ہے جو یکسو کر دیتی ہے سیدھی ساتھی سمہا نرم آسان البیبا بالکل روشن اسلام جو اللہ نے دیا ہے وہ بالکل ایک روشن مذہب دیا ہے اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے اگر لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کوئی نیا دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے تو یہ غلطی ہے اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصفا ماں واپ ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو رسن علیہ السلام کو دیا تھا اور اس کے بعد وہی دین دیا ہے جو اللہ نے آگے انبیاء علیہ السلام کے نام دیا نا جو وہی دین ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا موسا کو دیا عیسیٰ کو دیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو دین دیا وہی آپ کو دین دیا اس لیے اسلام کوئی نیا دین نہیں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا دنیا میں ایک نظریہ تو وہ ہے جو آپ اپنی کتابوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ انسان ننگ دھڑنگ تھا غاروں میں رہتا تھا جانوروں کی کھالیں اڑتا تھا یہ تھا وہ تھا اسلام اس نظریے کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے انسانیت کا آغاز نبوت سے ہوا بڑے شاندار طریقے سے ہوا بڑی عزت عظمت اور اعزاز کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو بھیجا ایسے تھوڑے ہی کہ ننگ دھڑنگ تھے یہ تو یہ کہنا چاہیے کہ تاریخ میں یورپ کو کڑیاں یہاں تک ملی ہیں ابھی تک اس کے بعد کڑیاں کہیں ملیں گی کب ملیں گی وہ نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا قرآن نے بھی کہہ دیا کہ کہ اتنے درمیان میں وابطے ہیں اتنے ٹائم اتنا زمانہ گزرا ہے لا یا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نصر بیان کرتے تھے ایک جگہ پہنچ جاتے تھے فرماتے تھے ان کے درمیان میرے اس دادا کے درمیان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان اتنی پشتیں گزری ہیں اتنے لوگ گزرے ہیں کہ لا یعلمون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا صابن جھوٹ بکتے ہیں جو میرا نصب آدم علیہ السلام السلام سے ملاتے درمیان میں جکڑیاں نہیں ہیں وہ کہاں ہیں کتنے ہزار لاکھ تک کچھ پتا نہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے دن جو آیا انسانیت کا آغاز ہوا بڑے شاندار طریقے سے آدم علیہ السلام آئے اللہ نے لباس کیا اللہ نے یہ کرام یہ مہربانیاں فرمائی وہ جو دین اللہ نے دیا تھا وہ توحید تھی وہ جو دین اللہ نے دیا تھا وہ رسالت پہ سے مبنی تھا وہ جو دین اللہ نے دیا تھا تو انہیں تقدیر سکھائی تھی وہ جو دین اللہ نے دیا تھا تو اس نے یہ سکھایا تھا کہ فرشتوں کو ماننا ہے ٹھیک جو عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا وہی نو علیہ السلام کا تھا وہی ابراہیم موسا عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا وہی عقیدہ تھا اسلام کوئی نیا عقیدہ لے کے نہیں آیا اس لیے اللہ نے کہا بھی نو ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نو علیہ السلام کو دیا اسی لیے دیکھو نا بخاری نے آیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور دیکھو نو علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر عقیدے ایک ہی رہے ہیں کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قیامت نہیں آئی کسی نبی نے معاذ اللہ کبھی یہ نہیں کہا کہ رسالت کوئی چیز نہیں کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دو دو, دو خدا ہوتے ہیں ہمیشہ ہم بھی عالم مسئلہ عقیدے میں ایک رہے ہاں یہ کہو کہ شریعت تبدیل ہوتی رہی نماز کبھی دو تھی کبھی پانچ ہو گئی کبھی دو بھی نہیں تھی کبھی صرف سجدہ تھا زکات تبدیل ہوگی اسماعیل علیہ السلام بھی زکات دیتے تھے اللہ نے کہا یام و رحم وہ اپنے گھر والوں کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو وہ اپنے گھر والوں کو کہتا تھا زکات کیا کرو حضرت عمر رضی اللہ اپنے گھر میں یہ آیت پڑھتے تھے اپنے بچوں کو جگاتے تھے اور کہتے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اپنے گھر بچوں کو اپنے گھر والوں کو کہو نماز پڑھیں زکات اس کا مطلب ہے زکات کی اب زکات کا نصاب اسماعیل علیہ السلام کا کیا تھا ہمارا کیا ہے اللہ جانتا ہے اس وقت کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن جو عقیدہ ہے وہ سب کا رہا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام پر انسانوں کو پیدا کیا جنات کا بھی یہی دین ہے مذہب ہے طریقہ ہے یعنی عقیدہ سب کا رہا ہے البتہ جو شرائع ہیں جو اس کے پریکٹیکل جو طریقے ہیں حج ہے زکوٰۃ ہے یہ تبدیل ہوتے رہے